جناب عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجت الوداع کے موقع پر مکے میں بہت سخت بیمار پڑ گئے حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر جاؤں آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا آدھا مال آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا تو ایک تہائی آپ نے فرمایا تہائی کر سکتے ہو اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے تمہارا اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جانا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا فرمایا اگر تم میرے بعد پیچھے رہ بھی گئے تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل صالح کرو گے اس سے تمہارا مقام اور درجہ بلند ہوگا اور شاید تم میرے بعد زندہ رہو گے حتیٰ کہ تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی اور دوسری نقصان پھر فرمایا اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت مکمل فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر لوٹا نہ دے یعنی مکے میں ان کی وفات نہ ہو لیکن حسرت ہے سعد بن خولا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ مکے میں وفات پا گئے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونسٹھ